کسی بد نصیب کے بچے سینما کے باہر لائن لگا کے کھڑے ہیں نوجوانوں کیوں کھڑے ہو میری امت کے نوجوانوں سینما کے باہر کیوں کھڑے ہو ذرا اپنے بازو کی مچھلیاں دیکھو ذرا اپنے ٹانگوں کی مضبوطی دیکھو ذرا اپنے آنکھوں کی چمک تو دیکھو کیوں کھڑے ہو کہاں ٹکٹ لینے کے لیے کھڑے ہیں کیا کرو گے ٹکٹ لے کے فلم دیکھیں گے کوئی عورت آئے گی اس کی پنڈلیاں دیکھ کر خوش ہوں گے آئے نوجوان تو تو جنت دیکھ کر بھی رب سے اور چیزیں مانگا کرتا تھا تو تو زمین پہ جب چلتا تھا تیرے پاؤں کتاب جنت میں سنائی دیا کرتی تھی تیری پاکیزگی کے تذکرے دوروں کے خیموں میں ہوا کرتے تھے آج تو سینما کے باہر لائن لگا کے کھڑا ہے بد نصیب والدین پریشان ہے ان کے بچے گلیوں میں لڑائیاں کر رہے ہیں اور ایسی گندی زندگی گزار رہے ہیں سوائے چند لڑکیوں اور لڑکوں کے انہیں گلی کا کتا بھی نہیں پہچانتا مگر صادق آباد کا وہ مکان جس سے غازی بابا نکلا انڈیا جس سے ساری دنیا ڈرتی ہے رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں غازی بابا سے ڈرا کرتا تھا ایڈوانی جس کے نیچے انڈیا کی تیرہ لاکھ فوج ہے وہ ساری فوج ایڈوانی سے ڈرتی ہے ایڈوانی غازی بابا سے ڈرا کرتا تھا واجپائی جس کے پاس سولہ لاکھ سے زیادہ آرمی نیوی اور ایئر فورس ہے جس کا حکم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں چلتا ہے غازی بابا کلام اسے حفظ ہو چکا تھا روزانہ پوچھتا تھا اس کا خاتمہ ہوا کہ نہیں ہوا وہ دنیا سے گیا کہ نہیں گیا انڈین آرمی جسے اپنی طاقت کا ناز ہے جس نے کہا کہ ہم نے اکانوے ہزار فوجیوں کو ہاتھ پیچھے بجا دیے تھے غازی بابا کے نام سے چھاپا کرتی تھی کیا تھا ایک سال آباد کا نوجوان سری نگر کی مائیں اسے دعائیں دے رہی ہیں بہنیں اسے راج دلاری اپنا راج دلارا مان رہی ہیں کسی کو وہ واقعہ کب بھولے گا انڈیا کے ایک بڑے مشہور بریگیڈیئر نے کشمیر کے اس محلے پہ چھاپا مارا جہاں غازی بابا جیسے شہر کی کچھاڑ تھی جہاں پناہ لیتا تھا وہاں کی اور مردوں کو جمع کیا اور کہا دیکھو مجھے پتا ہے غازی بابا اس محلے میں ہے نکال کے میرے حوالے کر دو بلڈوزر چلا دوں گا ورنہ تمہاری عورتوں کو اٹھا کے لے جاؤں گا کشمیری واپس گئے غازی بابا نے کہا میں خود کو پیش کرتا ہوں لڑائی کے لیے نکلتا ہوں انہوں نے کہا ہو نہیں سکتا بیٹے ہماری جانیں پہلے کریں گی کچھ تک گولی بعد میں پہنچی تھی یہ اعتبار غازی بابا کو اپنی ماؤں بہنوں میں کیسے حاصل ہوا کس طرح سے حاصل ہوا وہ غازی بابا جس سے انڈیا چلتا رہا پھر شہید ہوا دنیا نے کہا غازی بابا مر گیا مگر ایک ہفتے کے بعد جب ان کے بڑے جنرل طرح کی لاش تڑپ رہی تھی پورے انڈیا میں اعلان ہو رہا تھا نادی بابا کے انتقام کی پہلی اینٹ رکھی جا چکی ہے